اور میں تو یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ کوئی شخص حضرت یونس بن متی سے بہتر ہے صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار چار سو پندرہ